مرشد گئی عطار میرے مرشد عطار میرے مرشد گئی عطار میرے مرشد عطار دنیا بھر میں بدلے لب سے چرچے چی عطار کے دنیا بھر میں بدلے لب سے چرچے چی عطار کے سترے کردار کے دنیا بھر میں بدلے ویسے چرچے ہیں اتار کے تار دنیا بھر میں بدلے ویسے چرچے ہیں اتار کے تار مرشد سونے مرشد زلفے جن کی پیاری سر پہ سبز امام آگے چہرے پہ پیاری داڑھی میرے مرشد سونے مرشد زلفے جن کی پیاری سر پہ سبز امام آگے چہرے پہ پیاری داڑھی نورانی جلوے ہیں دیکھو مرشد کے رخسار کے دنیا بھر میں بدلے گھر سے چرچے ہیں اختار کے دنیا بھر میں بدلے گھر سے چرچے ہیں اختار کے درس شریعت دینے والے میرے شیخ طریقت ہیں اس پاک کے صدقے میں ولیوں سے رکھتے عقیدت ہیں مکے رضوی عاشق گئے عاشق گئے کے سردار کے دنیا بھر میں بدلے بھر سے چرچے ہیں اتار کے دنیا بھر میں بدلے بھر سے چرچے ہیں اتار کے سندھی بلوچ پشت و پنجابی کا سب فرق مٹایا ہے جو بھی آیا پاس ہے ان کے اس کو گلے لگایا ہے مرشد ان سے پیار ہے مرشد سے پیار کرتے جو عاشق سرکار کے دنیا بھر میں بدلے نبی سے ہیں اتار سے دنیا بھر میں بدلے نبی سے چلتے ہیں اتار تار گیرے ہے اتار تار میرے مرشد ہے اتار میرے مرشد ہے تار میرے مرشد ہے اتار مرشد ہے اندار میرے مرشد ہے اندار